اسٹوڈینٹس السلام علیکم آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ کلینکل سائیکالوجی کے روٹس خاص طور پہ ٹریٹمنٹ یعنی علاج اور پریونشن کے حوالے سے ہوگا پچھلے لیکچر میں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات ریسرچ کی اور اسسمنٹ کی اس حوالے سے کی تھی آج ہم اب اس چیز کو آگے چلائیں گے اور آج ہم بات ٹریٹمنٹ اور پریونشن کی کریں گے جب ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں پچھلی سینچری کی کیونکہ اس کی ہسٹری جو ہے وہ eighteen fifties eighteen sixties and seventies سے شروع ہوتی ہے یہ وہ ٹائم تھا جبکہ ایک بڑا مشہور ڈاکٹر جس کا نام کرپلن تھا اس نے سائیکوسس کا کانسیپٹ یعنی کہ ایک ایسی بیماری جو کہ سائکیٹرک کنڈیشن ہے جس میں کہ انسان جو ہے اس کو اس کو ریالٹی سے وہ دور چلا جاتا ہے اس کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں اسے ڈیلیوژ ہوتی ہیں اور وہ روزمرہ کی زندگی میں پوری طرح سے فنکشن نہیں رہتا اس کا کانسیپٹ اس نے پیش کیا اس کے بعد پھر جو سائیکالوجسٹ آئے انہوں نے سائیکوس سے تھوڑا سا فوکس شفٹ کر کے نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا جو کہ نیوروسس کا کانسیپٹ تھا اور اس نیوروسس کے کانسیپٹ کے اراؤنڈ بیشتر کلینکل سائیکالوجسٹ زمانے کے انہوں نے کام کرنا شروع کیا یہ جو کام اس ارلی اسٹیجز میں جو کام ہوا وہ زیادہ تر ہپنوسس کے حوالے سے اور سجیشن کے حوالے سے کیری آؤٹ ہوا ایک اور نام جو بڑا امپورٹنٹ نام ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ چارکوٹ کا نام ہے چارکوٹ بھی ایک فرینچ ڈاکٹر تھا جس نے اس زمانے میں ہسٹیرک پیشنٹس کے ساتھ اپنا کام کرنا شروع کیا اور اس موقع پہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہسٹیریا جو ہے اس کو آج کل کے زمانے میں کنورژن ڈس آڈر کا نام دیا جاتا ہے اور ہسٹیریا جو ہے یہ پرائمریلی ایک ایسی کنڈیشن ہے ایک ایسی سائیکٹرک کنڈیشن ہے جو کہ عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے مردوں میں ورچولی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو ان ادر ورڈ اس زمانے میں جو زیادہ کام ہوا وہ خواتین ہی کے سیکٹر سے زیادہ کام ہوا اس شار کوٹ کے ساتھ ساتھ اسی زمانے میں شار کوٹ کا جو انفلوئنس تھا کام کا وہ یورپ میں اور بھی ممالک میں گیا آسٹریا میں گیا اور ممالک میں بھی گیا اور جرمنی میں بھی گیا اور پھر ایسی ہستیاں جس طرح بروئر کا نام بڑا مشہور ہے یا فرائڈ کا نام مشہور ہے یہ لوگ بھی اس پروفیشن میں اس ایریا میں یہ بھی جمپ ان کر گئے اور ان انہوں نے بھی پھر ہسٹیریا کے اوپر اچھا خاصا کام کیا hysteria evidently was the first condition neurotic condition کہہ لیجیے جس پہ شروع کے ایریا میں سائیکالوجسٹ کی جس پہ کنٹریبیوشن بہت زیادہ رہی فرائڈ نے ایک نئی تھراپی اس جنکچر پہ اس کی شروعات کی اس کا نام اس نے سائیکو انالس رکھا اور سائیکو انالس جو تھا یہ ایک ذہن میں یہ بھی رکھی کہ فوائڈ کی جو بیک گراؤنڈ تھی وہ میڈیسن کی تھی وہ نیورولوجسٹ تھا تو اس نے یہ جو جس چیز کا آغاز رکھا اس کا نام سائیکو انالیسز رکھا اور سائیکو انالس میں پہلی دفعہ ایک نیا کانسیپٹ پیش کیا گیا اور وہ جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا زین ہے اس کے ایک قسم کے تین حصے اس نے کہا کہ اس کے تین ایلیمنٹس ہیں ایک ایلیمنٹ کا نام اس نے کانشیس رکھا کانشیس کا مطلب وہ وہ چیزیں وہ میموریز جو شعور میں ہیں جن کی ہمیں اویئرنیس ہے دوسرا اس نے کہا کہ ایک حصہ ایسا ہے جو پری کانشیس جس کا اس نے نام رکھا پری کانشیس سے مراد اس کی وہ سب میموریز یا وہ سب سوچیں جو کہ شعور میں فوری طور پہ تو نہیں ہوتی لیکن اگر ہم چاہیں ان کو شعور میں لانا ان ان پہ ان, ان پہ سوچا جائے تو وہ شعور میں آ جاتی ہیں اس کا نام پری کانشیس رکھا اسی طرح جو تیسرا اس نے ایک ایلیمنٹ مائنڈ کا اس کا نام انکانشیس رکھا اور اس نے کہا کہ بیشتر ہمارے جو ایکسپیرینسز اور چیزیں جو ہیں جو فنکشننگ ہے ہماری مائنڈ کی وہ انکانشیس لیول پہ ہوتی ہے اور انکانشیس اور انکانشیس جو ہے وہ اس کے اس کی ٹریٹمنٹ کا اس کے علاج کا کے حصے اس تھیراپی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ رہا کیونکہ سائیکو انالیسز میں کسی حد تک انکانشیس سے چیزیں پری کانشیس میں لائی جاتی ہیں اور پری کانشیس سے انہیں کانشیس میں لایا جاتا ہے اسی طرح اس جنکچر پہ ایک بڑا مشہور واقعہ جو پیش آیا وہ ایک کلائنٹ کا تھا جس کا نام این او تھا یہ یہ کلائنٹ جو تھی یہ بروئر کی کلائنٹ تھی اور انٹرسٹنگلی یہ ایک ہسٹیرک خاتون تھی اور ہسٹیریا کے پروسیس میں یہ دیکھا گیا کہ اس کے بے شمار جسمانی پرابلمس اس نے مینیفیسٹ کی ہوئی تھیں فار انسٹنس جس طرح اس کا ایک جو بازو تھا وہ وہ پیرالائز تھا اور ان ڈاکٹرز نے یہ دیکھا کہ یہ جو پیرالس تھا اس کا کوئی سچ کوئی فزیکل ریزن نہیں تھا یہ بھی ایک نفسیاتی کنڈیشن تھی تو انہوں نے اس کو پھر نفسیاتی طور پہ اس کا علاج کیا اور وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے اس کو ٹھیک کرنے میں تو اس یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اس کیس کا تو اس اس سے پھر آگے ہسٹیریا کی جو علاج ہے وہ آگے ڈیولپ ہوا اور اس پہ بہت مزید کام ہوا اس جنکچر پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ فرائڈ گو خود ایک میڈیکل ڈاکٹر تھا اور نیورولوجسٹ تھا لیکن وہ اتنا زیادہ اینٹائی کلینکل سائیکولوجسٹ نہیں تھا لیکن اتفاقن اس کے جو باقی شاگرد جو جنہوں نے فوائڈ کو فالو کیا وہ کافی کٹر قسم کے میڈیکل اورینٹڈ ڈاکٹرز تھے اور انہوں نے سائیکو انالیس کے ساتھ ساتھ دوائیوں کا استعمال بھی انیشیٹ کیا اور سم ہاؤ وہ کچھ عرصہ ایک پیریڈ ایسا آیا کہ جس میں کلینکل سائیکولوجسٹ جو تھا وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا اور نیورولوجسٹ اور سائکیٹرسٹ جو تھے وہ فور گراؤنڈ میں آ گئے اس کے بعد جو اگلا پیریڈ شروع ہوتا ہے جس میں کہ سائیکولوجیکل پرابلمس کو کافی آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور پہچانا گیا وہ نائنٹین ہنڈریڈس کا پیریڈ تھا اس میں child guidance movement child guidance movement سے مراد یہ کہ ایک ایسی موومنٹ نفسیات میں شروع ہوئی کلینکل ان کا سائیکالوجی میں شروع ہوئی جس میں کہ بچوں کی پرابلمس کے بارے میں بہت بات چیت کی گئی بہت کچھ بہت ریسرچ ہوئی اور بہت سی کلینکس نئی کھل گئیں جہاں پہ بچوں کی ٹریٹمنٹ وغیرہ شروع ہوئی انیس سو نو میں ولہم ہیلی ایک چائلڈ سائیکالوجسٹ تھا جو شکاگو میں رہتا تھا اس نے بھی بچوں کی پرابلمس پہ بہت کام کیا اور زیادہ تر یہ جو کام تھا یہ ان ہاسپٹلس میں یا کلینکس میں یہ سائکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اور سوشل ورکرز مل کے کرتے تھے ایز اے ٹیم اور یہ وہ دور تھا کہ جس میں کہ بچوں کی problems like oppositional disorder conduct problems بچوں کی یو نو بچوں کی بیہیویئر پرابلمس بچوں کا کہنا نہ ماننا بچوں کا ضد کرنا اور اس طرح کی اور پرابلم جو تھیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آنی شروع ہو گئی پھر ایک اور اسی زمانے میں ایک اور جو ٹرینڈ پیدا ہوا وہ ایک نئی تھراپی کا تھا جو بچوں کے حوالے سے جس کی شروعات ہوئی اس کا نام پلے تھراپی رکھا گیا پلے تھراپی جس طرح پچھلے لیکچر میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آبزرویشنس جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اسی طرح پلے تھراپی بھی جو ہے یہ بھی ایک ایسی سچویشن اس میں کریٹ کی جاتی ہے بچوں کے لیے کہ جس میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ ٹوائز پڑے ہوتے ہیں کچھ چیزیں پڑی ہوتی ہیں کہ ان سے کھیلیں اور انٹرسٹنگلی پلے تھراپی کے ذریعے بھی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بچہ کس طرح ٹوائز کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کہ آیا وہ کھلونوں سے کھیلتا ہے یا کھلونوں کو توڑتا ہے یا کھلونوں کو پھینکتا ہے یا کھلون کس قسم کے کھلونوں سے کھیلنا پسند کرتا ہے آیا وہ فیمیل فگر سے کھیلنا پسند کرتا ہے میل فگر سے کھیلنا پسند کرتا ہے آیا وہ کاروں سے یا یہ جو ٹریکٹرز یا ٹرالیز اس طرح کے کھلونوں سے کھیلنا پسند کرتے تو یہ جو سب کچھ تھا یہ بیسکلی بچے کے پلے کے تھرو بچے کی نیڈس کو سمجھنے کا ایک طریقہ تھا اسی طرح پلے تھراپی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو جس کا آغاز ہوا وہ گروپ تھراپی تھی گروپ تھراپی کا آغاز جو ہے اس میں دو نام جو ہیں سلیفسن اور جے ایل مورینو یہ بڑے مشہور نام ہیں ان کا کام جو ہے وہ نائنٹین تھرٹیز میں زیادہ تر ہوا امریکہ میں انہوں نے کام کیا اور مرینوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سی تھیراپی جس کا نام اس نے سائیکو ڈرامہ رکھا اس کا آغاز اور ایجاد اس نے وہ کی سائیکو ڈرامہ میں میں تھوڑا بریفلی یہ بتاتا چلوں کہ ایک قسم کا انیکٹمنٹ کی جاتی ہے کہ وہ سچویشن جو انسان کو پریشانی کا باعث بنی ہوتی ہے اس کو ایکٹ آؤٹ کروایا جاتا ہے اور اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل کر لیے جاتے ہیں جو مختلف لوگوں کا رول پلے کرتے ہیں اور اس اس طریقے سے جو پیشنٹ ہے اس کو اویئرنیس اس کی ہائٹن ہوتی ہے اور ڈیولپ کرائی جاتی ہے کہ کس طرح اس کی اپنی اندر کی جو ریپریسڈ فیلنگز ہیں وہ کس طرح ان کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے اسی طرح سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس جنکچر پہ وہ ان کا ایک بڑا ایکٹیو رول ہو گیا ٹریٹمنٹ کے ایریا میں تو یہ جو چیزیں تھیں یہ ورلڈ وار کے بعد یہ چیز جو ہے یہ بہت واضح طور پہ سامنے آئی کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کا جو رول تھا particularly in treatment of psychopathology اس کی اس کی ریکگنیشن شروع ہو گئی اب میں بات کرنی چاہوں گا ایک اور ایونٹ کی جس کا بہت دخل اور امپیکٹ نفسیات پہ پڑا وہ ہے second world war second world war میں ایک دفعہ دوبارہ جس طرح پچھلے لیکچر میں میں نے ذکر کیا تھا فرسٹ ورلڈ وار کا اسی طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک دفعہ دوبارہ سے یہ ضرورت پیدا ہو گئی کہ جو لوگوں کو ریکروٹ کرنا تھا وار کے لیے ان کی دوبارہ سے اسسمنٹ ان کی ابلیٹیز کی اسسمنٹ کی ضرورت پڑ گئی تو اس سے جو ایک قسم کی تقویت سائیکولو سائیکالوجسٹ کو دوبارہ مل گئی کہ ان, ان, انہوں نے دوبارہ سے اس ایریا میں اپنا کام اور تیزی سے کرنا شروع کر دیا اور اس دفعہ جو چیز تھوڑی سی فرق تھی پہلی ورلڈ پہلی ورلڈ وار سے وہ یہ تھی کہ سائیکالوجسٹ کو صرف اسسمنٹ یا سلیکشن کے وقت ہی اس کی ضرورت نہیں پڑی بلکہ سائیکولوجسٹ کی انوالومنٹ علاج میں بھی ان فوجیوں کے علاج میں جو زخمی ہوتے تھے یا ان فوجیوں کے علاج میں جو جن کو بیٹل فٹیک جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک تھکاوٹ کا انصر ایک ایکزوشن کے انصر کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں رہتے تھے کہ وہ وہ کنٹینیو کر سکیں لڑائی کرنا یا جنگ کرنا تو بیٹل فٹیک ٹراما جو ایک جنگ کے ساتھ آتا ہے ان پیشنٹس کے علاج کے لیے بھی اپنا بلایا گیا اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ کہ یہ ریئلائز کیا گیا کہ ان لوگوں کا جو علاج ہے اس کو پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو واپس اگر جنگ لٹ سے جاپان میں ہو رہی ہے تو آپ آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جی اب ان پیشنٹس کو ان فوجیوں کو واپس امریکہ بھیجیں یا جرمنی بھیجے تو وہاں جا کے علاج ہوگا ان کا علاج جو تھا وہ بیٹل فیلڈ میں ہی سیاست کرنے کی ضرورت پڑی تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جس کمیونٹی کی طرف رجوع کیا گیا وہ اس دفعہ سائیکالوجسٹ کی کمیونٹی تھی اور سائیکالوجسٹ کو وہاں جا کے بیٹل فیلڈ میں جا کے ان بے شمار ہزاروں پیشنٹس کی انہیں ہیلپ انہوں نے کی اور اسی پروسیس کے دوران انہیں ریئلائزیشن ہوئی کہ فٹیک کے ساتھ ساتھ پی ٹی ایس ڈی جس کو post traumatic stress disorder کہتے ہیں یو you نو know, وہ بھی ایک ایسا نیا ایک ایلیمنٹ ایک ایک نئی کنڈیشن سامنے آئی کہ بے شمار جو پیشنٹس تھے وہ کانسٹنٹلی جنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی ان کا جو زین تھا وہ کانسٹینٹلی وہ فلمیں چلاتا تھا کہ جو جنگ کے وقت وہ ایکسپیرینسز جن سے وہ گزرے اور ان کے لیے وہ ایکسپیرینسز کو ذہن سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا تو یہ P T D P T S T میں ہوتا ہے کہ ایک ایک نیگیٹو ایکسپیرینس جس میں سے آپ گزرتے ہیں وہ آپ کو ہانٹ کرتا رہتا ہے وہ بار بار آتا ہے اور جب وہ بار بار آتا ہے تو آپ کو ایک قسم کا وہ فنکشنل نہیں چھوڑتا وہ آپ کی جو کوالٹی آف لائف ہے آپ کی جو ڈے ٹو ڈے فنکشننگ ہے آپ کا کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو جاتی ہے دوسرے جنگ عظیم میں ایک چیز اور جو سامنے آئی وہ یہ کہ زیادہ تر جو سائیکالوجسٹ تھے وہ میل سائیکالوجسٹ تھے there were very few female psychologist اور جو فیمیل سائیکالوجسٹ تھیں بھی ان کو اتنا زیادہ موقع نہیں ملا ان کو اتنا زیادہ انوالو نہیں کیا گیا جنگ سے ریلیٹڈ کام میں تو اس دوران اس ٹائم میں ایک ایسی سوسائٹی بنی جو فیمیل سائیکالوجسٹ نے بنائی اور اس سوسائٹی اور اور اس سے ایک امپٹس ملا خواتین کو کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں زیادہ تر جو پروگرامز کیری آؤٹ ہو رہے تھے graduate programs post graduate program ان میں میل اسٹوڈینٹس زیادہ ہوتے تھے فیمل اسٹوڈینٹس بہت کم تھیں تو یہ سائیکالوجی میں تقریباً تیرہ فیصد کے قریب فیمل سائیکالوجیز تھیں تھرٹیز اس کے بعد یہ کوئی ففٹیز میں کوئی اپنا فورٹی سم پرسینٹ ہوئی اور اس کے بعد یہ سکسٹی فور پرسینٹ ہوئی ان دا نائنٹیز تو آہستہ آہستہ ایک جو چیز ایک جو اور چینج آئی وہ یہی آئی کہ more females more women more girls they joined this profession دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے پہ ایک اور بہت اہم جو چینج آئی وہ یہ تھی کہ ایک ویٹرنز ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ایک محکمہ امریکہ میں کھولا گیا اس محکمے کا جو کام تھا وہ یہی تھا کہ وہ بے شمار جو ہزاروں تقریباً چالیس ہزار ایسے فوجی واپس امریکہ آئے جو سائیکولوجیکل سائیکولوجیکل ٹراما میں سے گزرے ہوئے تھے یا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سائیکولوجیکلی وونڈیڈ تھے ایک ہوتا ہے نا فزیکلی وونڈیڈ کہ جی گولی لگی یا چوٹ لگی تو زخم آئے ایک سائیکولوجیکلی وونڈیڈ ہوتا ہے تو چالیس ہزار کے قریب جب ویٹرن جب فوجی واپس آئے جو کہ سائیکولوجیکلی وونڈیڈ تھے تو آل آف اے سڈن ایک بہت بڑی نیڈ پیدا ہو گئی to deal with them to help them تو یہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جس میں کہ سرکار نے یا گورنمنٹ نے جو جو اے پی اے کی آرگنائزیشن تھی ان لوگوں کو ریچ آؤٹ کیا انہیں کہا کہ بھائی ہمیں آپ سائیکالوجسٹ پرووائڈ کرے تو آل آف اے سڈن اور بے شمار پیسہ پھر گورنمنٹ نے لگایا سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ پہ سو دس واز اے ٹائم جبکہ امریکہ میں کچھ سالوں کے اندر اندر بے شمار لوگوں نے اپنی P H Ds clinical psychology میں لی کیونکہ there was a demand you know there was a market for them there was a need for them then this was a time جب یہ نیڈ اس طرح سے پوری ہوئی پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب جبکہ جبکہ ویکرز ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ نیڈ اس طرح پوری کر رہا تھا تو کچھ سائیکالوجسٹ بھی آگے اس فیلڈ میں آئے اور ان میں خاص طور پہ کارل راجرز کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے کیونکہ کارل راجرز نے ایک ایسی سائیکالوجی کا آغاز کیا جو کہ ہیومنسٹک سائیکالوجی کہلاتی تھی ہیومنسٹک سائیکالوجی سے مراد یہی کہ ایسی سائیکالوجی جو کلائنٹ کو بہت اہمیت دیتی ہو اور کلائنٹ کی نیڈ کے حساب سے جلتی ہو روجر جو تھا یہ بیسکلی راچیسٹر شہر میں ایک چائلڈ گائیڈنس کلینک چلاتا تھا اور اس نے اس حوالے سے بچوں کے ساتھ بہت کام کیا اور پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ میڈیسن اور سائکیٹری اور سائیکو انالیس کے فیلڈ میں سے ہٹ کے لوگوں نے کلینکل سائیکالوجسٹ کی طرف بھی کو بھی ریکگنیشن ملی اور ان کا جو کام تھا وہ زیادہ وہ سامنے آیا کار راجرز نے 1942 میں کتاب لکھی کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی اور یہ کتاب ایسی تھی جس میں اس نے پیورلی کلینکل سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے سائیکالوجسٹ کے رول کو ایکسپاؤنڈ کیا بیان کیا اور اس نے واضح طور پہ جو پرانی سوچ جو سائیکو اینالیٹیکل سوچ تھی اس سے ہٹا روجرس کے کام کے بعد ایک اگلا جو پیریڈ آیا وہ پیریڈ ہم اسے کہتے ہیں کہ اپروچ اپروچ یا یا کا کا تھا تھا تھراپی یہ وہ پیریڈ تھا جس میں کہ جیسے پہلے پچھلے لیکچر میں بھی بریفلی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو جو فوکس تھا وہ پیشنٹس کے اندر بہیورل لیول پہ چینج لانے کی طرف ہو گیا بجائے ایٹیٹیوڈنل چینج کے یا بجائے اس کے کہ جیسے فوائڈ نے کہا تھا کہ جی لا شعور میں سے چیزوں کو شعور میں لا کے تبدیلی پرسنالٹی میں لائی جائے اس دور میں اس پیریڈ میں پیشنٹس کے اوورٹ بیہیویئرز ان پہ فوکس زیادہ ہو گیا اور یہ وہ دور تھا جس میں یو نو وولپی جیسے مشہور سائیکالوجسٹ اور جو تھے انہوں نے سسٹمیٹکلی لوگوں پہ کے بیہیویئرس کو چینج کرنے کی اسٹریٹجیز ڈیولپ کی سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن کی ٹیکنیک اس نے ڈیولپ کی اس نے کنڈیشننگ کو یوز کرتے ہوئے لوگوں کے بیہیویئرس کو چینج کیا کیونکہ اس کے پیچھے جو ایک اسمپشن تھی وہ یہی تھی کہ ہم ہم جو بیہیویئر سیکھتے ہیں یہ ہمارے ذہن میں ان کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے تو یہ جس طرح سیکھے جاتے ہیں اسی طرح ان کو ان لرن بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح کنڈیشننگ کے اور لرننگ کے جو پرنسپلس تھے ان کو اور کنڈیشن جس طرح فوبیا ہے فیئر ہے یا آبسیسو کمپلسو ڈس آڈرز ہیں یا انگزائٹی ڈس آڈرز ہیں ان ان لوگوں کے ساتھ بھی ان کو یوز کیا گیا اور مائنڈ یو یہ پرنسپلز جو تھے یہ کافی افیکٹولی یوز ہوئے اور اور یہ آج تک بلکہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن جہاں پہ ان کو آج تک یوز کیا جا رہا ہے اور بڑے اچھے ریزلٹس ان کی وجہ سے آتے ہیں پھر سکسٹی سیون میں ایک اور جو چینج آئی وہ یہ کہ association of advancement of behaviour therapy یہ ایک نیا ایک ایک, ایک نئی ایسوسیشن ہے جو بن گئی اس میں وہ کلینکل سائیکولوجسٹ اس اس اس میں شامل ہو گئے جو اپنے آپ کو بہیویئرسٹ کہلاتے تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ سیونٹیز میں تھوڑا سا رجحان جو تھا وہ چینج ہوا اور سیونٹیز کا جو رجحان تھا اس میں کوگنیشن بھی شامل ہو گئی بہیویئر کے ساتھ ساتھ تو لہذا جو سیونٹیز میں جو سائیکالوجی ہے وہ کوگنیٹو بہیویئر اپروچ کی شکل میں اس نے اپنے آپ کو ایوالو کیا اور اس میں ویسے تو کئی نام ہیں جو مشہور ہیں لیکن دو تین ناموں کا میں ذکر خاص طور پہ کرنا چاہوں گا ایک ان میں البرٹ ایلس کا نام ہے دوسرا نام اس میں بینڈورا کا ہے تو یہ وہ دور تھا جس میں کہ کہ سوچ کے ساتھ ساتھ اس جو کوگنیشن کا مطلب سوچ ہے تھنکنگ ہے بلیف سسٹمز ہیں ان کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ بیہیویئرس کو کو بھی ساتھ ساتھ چینج کیا گیا تو پہلی دفعہ انسان کو ایک ایک تھوڑا سا مکمل طور پہ دیکھا گیا کہ ابھی اس کی فیلنگز بھی اس میں ہیں اس کے بیہیویئرز بھی ہیں اس میں کوگنیشنز بھی ہیں وہ سوچتا بھی ہے وہ ایکٹ بھی کرتا ہے اس کے کچھ بلیف سسٹمز بھی ہیں تو لہٰذا اس اپروچ میں تینوں لیولز پہ ان پیشنٹس کے ساتھ کام کرنا انہوں نے شروع کیا پھر سیونٹیز اور ایٹیز میں کچھ اور اپروچز ڈیولپ ہوئیں اور یہ جو سیونٹیز اور ایٹیز کی اپروچز ہیں ان کو اکثر اکلیکٹک اپروچز کا نام دیا جاتا ہے اکلیکٹک اپروچز سے مراد میری اصل میں ایک ایسی اپروچ ہے جہاں پہ جو تھراپسٹ ہے وہ اگر یہ دیکھتا ہے کہ پرابلم جو ہے وہ بیہیورل ہے ان نیچر جس طرح انگزائٹی یا فیئر کی کنڈیشن میں ہوتی ہے یا آپسیشن کی کنڈیشن میں ہوتی ہے تو پھر وہ بیہیورل ٹیکنیک زیادہ یوز کرتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ جو پرابلم جو ہے وہ ڈپریشن کی ہے ریئیکٹو ڈپریشن کی ہے تو وہ کوگنیٹو ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں تو ان ادر ورڈز اکلیکٹک کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اکلیکٹک تھراپسٹ جو ہے وہ ضرورت کے مطابق وہ پیشنٹ کی نیڈ کے مطابق وہ اسٹریٹجی یوز کرتا ہے وہ کبھی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہیومنسٹک ہو سکتی ہے وہ کبھی اسٹریٹجی جو ہے وہ بیہیورسٹک ہو سکتی ہے وہ کبھی اسٹریٹجی جو ہے وہ کوگنیٹو اصولوں پہ بیسڈ ہو سکتی ہے تو سو بیسکلی آج کل کے زمانے میں یہ یہ ٹرینڈ جو ایٹیز میں شروع ہوا وہ اب ابھی بھی چل رہا ہے اور بیشتر تھراپسٹ جو آج کل ہیں وہ اپنے آپ کو الیکٹرک تھراپسٹ ہی تصور کرتے ہیں اور کہلاتے ہیں اب میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑا سا دیکھنا چاہوں گا کہ بھئی ٹریٹمنٹ کے بعد جو اگلا ایریا جو تھا وہ پریونشن کا ایریا تھا کہ پریونشن کے ایریا میں کلینکل سائیکالوجسٹ نے اپنے آپ کو کس طرح انوالو کیا ذہن میں یہ رکھیں کہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہیلپ فل تو بہت ہوتی ہے for people who are suffering from that condition اور پریولنس جو ہے اس چیز کا وہ بھی کم ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ سے لیکن وہ پرابیبلٹی آئندہ یو نو آئندہ پیشنٹس کی ایسی کنڈیشنز میں آنے کی جو پرابیبلٹی ہے وہ کم نہیں ہوتی ان ادر ورڈس آپ اگر آپ بچوں سے ڈیل کر رہے ہیں اور لیٹ سے کہ آپ بچوں کی بہیویئر پرابلم سے ڈیل کر رہے ہیں تو بچوں کی بہیویئر پرابلم سے جب آپ ورک کرتے ہیں تو ان کی بہیویئر پرابلمس تو کم ہو جائیں گی لیکن آنے والی نسلوں کے بچوں کی بہیویئر پرابلم جو ہیں وہ ان کی فریکوینسی جو ہے ان کی جو پرابلمس جو ہے وہ کم نہیں ہوگی آپ کی ایفرٹ سے تو لہٰذا سائیکالوجسٹ نے سوچا کہ ہم بجائے اس کے کہ صرف ٹریٹمنٹ پہ فوکس کریں ہم ساتھ ساتھ پریونشن کی طرف بھی کیوں نہ چلیں تو پریونشن سے مراد بیسکلی کچھ ایسے ایسی سوچ ہے یا ایسے پروگرامز کی ڈیولپمنٹ ہے جس سے کسی حد تک ہم آئندہ کی نسلوں کو اس چیز میں جانے سے روک سکتے ہیں پریونشن جو ہے جو بیسویں صدی کا جو پہلا ہاف تھا اس میں تو زیادہ تر یو نو اسسمنٹ اور ٹریٹمنٹ پہ ہی کام ہوا اب یہ سیکنڈ ہاف جو ہے ہماری ٹوینٹی سینچری کا اس میں پریونشن پہ اچھا خاصا فوکس ہے اور اس موقع پہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پریونشن کے پروگرام جو بنے ان کا آغاز بھی امریکہ سے ہی ہوا اور United States joint commission on mental illness and health یہ ایک ایسا ادارہ ہے اور اسی طرح President Kennedy's initiative for new programmes to combat mental retardation یہ کچھ ایسے ادارے تھے جنہوں نے بہت سا پیسہ لگایا سائیکالوجسٹ uh, کو انوالو کیا ایسے پروگرامس ڈیولپ کرنے کے لیے جن کا تعلق آئندہ والی آئندہ کی نسلوں کو بہتر کرنے کی طرف تھا فار انسٹنس کہ آئندہ کی نسلیں جو ہیں وہ ڈرگس کی طرف کم جائیں آئندہ کی نسلیں جو ہیں وہ نشے کی طرف کم جائیں آئندہ کی نسلیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیکشل ابیوز سے کس طرح بچا سکتی ہیں وہ آئندہ کی جو نسلیں ہیں وہ وائلنٹ بیہیویئر کو کس طرح ڈیل کر سکتی ہیں آئی I مین mean, اس طرح کی جو جو ایشوز تھے وہ ان پروگرامس کے ذریعے ان ایجوکیشن کے ذریعے ان پروگرامس کو لانچ کیا گیا تو اس کے ذریعے ان ان کو ان کو ایک قسم کا کنٹرول یا ان کی پرابیبلٹی آف ریکرنس کو کم کرنے کا یہ ایک ایک ایک طریقہ بنا ان پروینشن پروگرامس کی ڈیولپمنٹ میں سائیکالوجسٹ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اور آج کل جو موجودہ تھاٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا prevention is better than treatment اور بیٹر دین کیور اگر ایک چیز کو چیک کر لیا جائے وقت آنے سے پہلے روک لیا جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی اکثر کنڈیشنز جو ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر بھی کیا ہے فار انسٹنس ڈرگ پرابلمس کہہ لیجیے ہیروئن کا یوز کہہ لیجئے چرس کا استعمال کہہ لیجئے یہ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جو کہ روکی جا سکتی ہیں اگر انوائرمنٹ میں لوگوں کو صحیح قسم کی ایجوکیشن دی جائے تو اکثر اوقات ایجوکیشن جو ہے تربیت جو ہے تعلیم جو ہے انفارمیشن جو ہے نالج جو ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے ایک چیز کو کرنے میں تو اس لیے سارے کے سارے جو جو پریونشن کے پروگرام ہیں اگر آپ غور کریں چاہے وہ فیملی وہ پاپولیشن کنٹرول فیملی یہ اپنا وہ پاپولیشن کنٹرول کا پروگرام ہو چاہے وہ ڈرگ ابیوز کا پروگرام ہو چاہے وہ وہ چاہے وہ چائلڈ ابیوز کا پروگرام ہو اس میں سب سے زیادہ فوکس جو ہے وہ تعلیم پہ ہے وہ انفارمیشن دینے پہ ہے وہ لوگوں کو یہ بتانے پہ ہے کہ یہ یہ جو یہ یہ جو سبسٹنس آف ابیوز ہے یہ جو اس کے کیا اثرات ہوں گے تمہاری زندگی پہ اور کیا کیا نقصانات اس سے ممکن ہیں جیسے سگریٹ اسموکنگ ہے آئی مین باہر کے ملکوں میں تو ایک پوری کیمپین پریونشن کے لیے سگریٹ اسموکنگ کی پریونشن کے لیے پوری کیمپین چل رہی ہے اور ان کیمپینس پہ کروڑوں روپیہ وہ خرچ کر رہے ہیں بیسکلی ایجوکیٹ کرنے کے لیے ینگر جنریشن کو مائنڈ یو پریونشن کے پروگرام جو ہیں وہ ہمیشہ ان کا فوکس جو ہوتا ہے وہ گیئرڈ ہوتے ہیں ینگر جنریشن کے لیے وہ جنریشن جنہوں نے ابھی بڑا ہونا ہے تو ان کو بچانا جو ہے اس طرح کی چیز میں جانے سے وہ ایک بہت بڑا آبجیکٹو ہوتا ہے پریونشن کے پروگرامس کا آپ کو یہ شاید پتہ ہی ہو کہ امریکہ میں فار انسٹنس یہ جو یہ اینٹی اسموکنگ کیمپین جو پچھلے بیس سال سے چل چل, چل رہی تھی اس کی وجہ سے اب موجودہ جو جنریشن امیرکن چلڈرن کی ہے اس میں اسموکنگ کم ہو گئی تو یہ سارا کا سارا جو چینج آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ کیونکہ اس کے پیچھے بہت ریلیجسلی ٹائٹریٹڈ اور بہت انٹینس کیمپین تھی جس کی وجہ سے یہ ٹینڈنسی آنے والی نسل میں کہ وہ سگریٹ نوشی کرے وہ چیک ہوئی تو اسی طرح جو اسی طرح جو اویئرنیس ہے فیملی پلاننگ کی اویئرنیس جو ہے فار انسٹنس فیملی پلاننگ کی اویئرنیس سے بھی فیملی پلاننگ میں کے ایریا میں بہت فرق پڑا تو لہذا کلینکل سائیکالوجسٹ نے اوور دا ایئرز اس طرح کے پروگرام ڈیولپ کرنے میں ایک بہت امپورٹنٹ کردار پلے کیا ہے اور وہ ان پروگرامس کو ابھی بھی سپروائز کرتے ہیں اور رن کرتے ہیں اب میں بات کرنی چاہوں گا کلینکل سائیکالوجسٹ کا as a profession clinical psychologist جو ہے یہ پروفیشن میں کیا کچھ کیا ریکوائرمنٹس کیا ہے اور کس قسم کی اسکلز ریکوائرڈ ہیں اس میں کس قسم کا کام درکار ہے کس قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں لوگوں کی تو کچھ آئی تھنک ایک چیز تو دیر میں یہ رکھیں گے there are certain skills and and certain required skills اور سے مراد یہی ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ وہ سائیکولوجسٹ ہے جس نے ایک خاص قسم کی ٹریننگ لی ہوتی ہے اور وہ ٹریننگ میں اس نے کچھ ایسی ہنر یا ایسی اسکلز سیکھی ہوئی ہوتی ہیں یا ایسی ٹیکنیک سیکھی ہوتی ہیں جن کو وہ استعمال کرتا ہے اور ان کو یوز کرتا ہے اور پھر اس کی ایک خاص بیسک ایک خاص ایجوکیشن اکیڈیمک کوالیفیکیشن اس کی ہوتی ہے پھر یہ بھی آئی تھنک آپ کو جاننا ضروری ہے کہ ہر جس طرح اور پروفیشنز ہیں اسی طرح کلینکل سائیکالوجی کا جو پروفیشن ہے اس میں بھی کچھ اس کے بھی کچھ ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں ایتھیکل اسٹینڈرڈ سے میری مراد یہ ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے اس سے اس کا جو پروفیشن ہے وہ اس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی کہ کلینکل سائیکالوجسٹ فار انسٹنس میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا جتنا مرضی اس, اس, اس, اس کا ایک اچھا ریلیشن شپ کیوں نہ بن جائے کلائنٹ کے ساتھ لیکن وہ دوستی نہیں کر سکتا اسی طرح کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ سوشلائز نہیں کر سکتا سوشلائز سے مراد ہے کہ اگر اس کا کلائنٹ اس کو کہتا ہے کہ جی کہ ڈاکٹر صاحب آئیے آج آپ کھانا میرے ساتھ کھائیے تو وہ کہتے نہیں سوری آپ جب تک میرے کلائنٹ ہیں میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا میں آپ کو ایک دو واقع اپنی زندگی سے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میری پریکٹس میں بھی اس طرح کے واقعات کئی دفعہ ہوئے ہیں جہاں میرے کلائنٹس نے مجھے یہ کہا ہے ایک مجھے یاد آیا ایک ایک دفعہ ایک میرے کلائنٹ نے مجھے کہا کہ جی میں چاہوں گا کہ آپ میرے گھر اگر آ جایا کریں اور ہم وہاں بیٹھ کے گپ شپ بھی مار لیں کھانا بھی کھا لیں تو میرا علاج اگر وہاں ہو جائے تو وہ مجھے بڑا سوٹ کرے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں مجھے لوگ دیکھیں کہ میں ایک کلینک میں جا رہا ہوں تو آئے فلیٹلی ریفیوزڈ میں نے کہا جی نہیں میرا جو تھیراپی کا طریقہ ہے میرا جو علاج کا طریقہ ہے اس میں کلائنٹ کو اگر وہ فزیکلی اس قابل ہے کہ وہ آ سکے تو اس کو کلینک ہی آنا اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ کلینک کے ماحول میں کچھ ایسے یو نو اسمپشنز انوالو ہوتے ہیں کہ کلائنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے کلائنٹ کے روپ میں رول میں آسانی سے لا سکتا ہے اسی طرح ایک دفعہ میرے کلائنٹ نے مجھے کہا کہ جی مجھے بہت خوف اور ڈر لگتا ہے ہوائی جہاز کے سفر سے تو آپ اگر میرے ساتھ ہفتے دس دن نکال سکیں تو آپ اگر میرے ساتھ ولید چلے چلے تو میں آپ کا سارا خرچہ دوں گا تو میں نے کہا نہیں یہ بھی میرا پروفیشن مجھے الاؤ نہیں کرتا کہ میں آپ کے ساتھ ولید جاؤں میں آپ کے اس خوف کو یہ جو فلائنگ کا فیئر جو ہے اس کو ہم through difference techniques through visualisation ہم یہیں پہ اس کو دور کر سکتے ہیں تو اس طرح کی کئی مثالیں ہر تھراپسٹ کی زندگی میں آتی ہیں جہاں پہ جو کلائنٹ ہوتا ہے کیونکہ ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ جو کلائنٹ ہے وہ وہ تھراپسٹ کو اپنے لیے بہت ایک امپورٹنٹ ہستی محسوس کرتے ہیں اور ویژو کرتے ہیں تو وہ اس کو مختلف طریقوں سے ابلائز کرنا چاہتے ہیں اور اکثر اوقات وہ جو جو ابلائز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی کھانے پہ بلا لیا یا کچھ کچھ تحفہ دے دیا تو ہم لوگ جو ہماری ایتھکس ہیں کوڈ آف ایتھکس ہے اس میں یہ بڑی واضح طور پہ چیز بتائی گئی ہے کہ جی آپ ایسا کوئی چیز اپنے کلائنٹ کے ساتھ نہیں کریں گے جس سے کہ ایک personal element of relationship develop ہو جائے کیونکہ ہمارا جو ریلیشن شپ کلائنٹ کے ساتھ ہے وہ پیورلی پروفیشنل ہی رہنا چاہیے اسی طرح ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کس طرح ری ایشور کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو تھیراپی کا طریقہ ہے یہ افیکٹو ہے اور یہ ہیلپ فل ہے تو یہ بھی رول جو ہے یہ بھی کلینکل سائیکالوجسٹ کا ہے اور کلینکل سائیکالوجسٹ کی ایسوسیشنز جو ہیں انہوں نے اوور دا ایئرز اچھی خاصی ایفرٹ کی ہے اس ایریا میں اس چیز کو آگے لانے کی اور ڈیولپ کرنے کی اس میں اے پی اے سائیکالوجسٹ ایسوسی ایسوسیشن جو ہے اس کا بہت اہم کردار رہا ہے اس نے کوڈ آف ایتھکس اسٹیبلش کی ہیں ڈیولپ کی ہیں اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان میں بھی ہماری پی پی اے ہے which is Pakistan psychological association اس اس کا بھی ایک اپنا رول رہا ہے لیکن پچھلے پندرہ سالوں سے نائنٹین ایٹی فائیو سے ایک پی اے سی پی بھی ایسوسیشن ڈیولپ ہوئی which is Pakistan association of clinical psychologist اس ایسوسیشن نے بھی کلینکل سائیکالوجی کمیونٹی کے لیے اس طرح کے بے شمار کام کیے جس طرح اے پی اے امریکہ میں اپنے سائیکالوجسٹ کے لیے کر رہا ہے تو یہ جو ایسوسیشن ہے ہماری پی اے سی پی کی یہ آج کل کوڈ آف ایتھکس بھی ڈیولپ کر رہی ہے اب ہم تھوڑی سی بات اے پی اے کے حوالے سے اور اے پی اے کا انٹریکشن جو ہے سائیکالوجسٹ کا کے ساتھ اس کے حوالے سے بھی کر لیں اے پی اے شروع میں جس طرح میں نے ایک پہلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ اے پی اے بیسکلی ایک ایسی کمیونٹی تھی کہ جس میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ وہ ٹیچرس تھے وہ سائیکالوجسٹ تھے پروفیسرس تھے وہ سائنٹسٹ تھے وہ ریسرچ اورینٹیڈ لوگ تھے پھر آہستہ آہستہ اس میں کچھ اور ایسے لوگ بھی داخل ہوئے جن کا اپنا انٹرسٹ جو تھا کلینکل ورک میں وہ زیادہ تھا تو جب یہ لوگ اے پی اے میں آئے تو پھر اے پی اے میں ایک نئی آواز ایک نئی گونج پیدا ہوئی کہ اے پی اے کو صرف سائیکالوجسٹ کا ہی خیال نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو زیادہ پرائیویٹ پریکٹس میں ہیں یا زیادہ کلینکل ورک میں ہیں ان کی نیڈس کو بھی اے پی اے کو ریکگنائز کرنا چاہیے تو شروع میں کیونکہ یہ یہ یہ جو یہ جو نئی موومنٹ تھی یہ تقریباً پندرہ سولہ لوگوں نے انیشیٹ کی تھی تو اس کو اس کی اتنی زیادہ اس کو سنا نہیں گیا لیکن آہستہ آہستہ جب یہ یہ یہ تعداد سائیکالوجسٹ کی اس ایریا میں بڑھی تو اے پی اے نے بھی کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا شعبہ بھی شروع کیا اور انہوں نے ایک اپنے اے پی اے کے اندر ایک ایسا اور سسٹر آرگنائزیشن بنا لیا جو کہ ان کی کلینکل سائیکالوجسٹ کی خاص طور پہ کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ اور پروفیشنل ورک سے پریکٹس سے ریلیٹڈ نیڈس کو زیادہ کیڈر کرنا جس نے شروع کیا یہ وہ دور تھا کہ جس میں کہ اے پی اے کے اندر مختلف لابیز ایک قسم کی بن گئی تھیں ایک لابی وہ تھی جو کہ اپلائیڈ سائنٹسٹ کی تصور کی جاتی تھی ایک لابی وہ بن گئی جو ریسرچز کی لابی تھی ایک لابی وہ بن گئی جو زیادہ کاؤنسلنگ ریلیٹڈ کام کرتے تھے یا تھراپیوٹک ریلیٹڈ سائیکو تھراپی میں زیادہ انگیج تھے تو ان لابیز نے اپنے آپ اپنی اہمیت کو اور اپنے آپ کو جب آگے لانے کی جب کوشش کی تو اس کا ایک حل جو نکلا وہ یہ نکلا کہ اے اے اے اے پی پی نے کچھ اپنے اپنے اندر ایک اور گنجائش پیدا کر دی اور اپنے کچھ رولز کو سافن اپ کر دیا فار انسٹنس پہلے جس طرح رول ایک ہوتا تھا کہ جی پی ایچ ڈی کے بعد ایکس نمبر آف ریسرچز جو تھی وہ آپ کو کیری آؤٹ کرنی ہوتی تھی انہوں نے ان کے لیے رول یہ پیدا کر دیا کہ دو ریسرچ جو ہے یا دو پبلیکیشن جو ہے ڈسٹیشن کے بعد یو you نو know, وہ وہ کافی ہے پھر اسی طرح ایک اور جو چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کلینکل سائیکالوجسٹ کمیونٹی جو تھی وہ بھی کچھ تھوڑی سی اسپلٹ ہو گئی یہ سپلٹ ہوتے گئے ہیں بیچ میں اے پی اے کے کلینکل سائیکولوجسٹ کمیونٹی جو جب اسپلٹ ہوئی تو کچھ کلینیشن ایسے تھے جو زیادہ ریسرچ اورینٹیڈ تھے کچھ ایسے تھے جو purely you know practice oriented تھے تو یہ جو جو ریسرچ اورینٹیڈ کلینیشن تھے انہوں نے بڑا شور مچایا انہوں نے کہا کہ جی ریسرچ جو ہے وہ سمہاؤ اس کو اے پی اتنی اہمیت نہیں دے رہا تو انہوں نے ایک انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ایک نیا اپنا ایسوسیشن بنانا چاہتے ہیں ایک نئی فارمیشن پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کا نام انہوں نے اے پی ایس رکھا اے پی ایس سے مراد امریکن سائیکولوجیکل سوسائٹی تھی تو امیریکن سائیکولوجیکل سوسائٹی جو تھی اس میں شروع میں تو بہت کم لوگ تھے لیکن یہ بیسکلی وہ باڈی تھی یا وہ لوگ تھے جو اسٹرانگلی uh, جن کی کمٹمنٹ جو تھی وہ سائنٹیفک ریسرچ کو پروموٹ کرنے کے لیے تھی اور انہوں نے پریکٹس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا اس کے علاوہ ایک جو چیز اور ہوئی کہ اے پی ایس بننے کے ساتھ ساتھ اے پی اے کے جرنلز اے پی اے کے بلٹنز اے پی اے کے ریویو میگزینز جو تھے وہ الگ ہو گئے اور اے پی ایس کے امریکن سائیکولوجیکل سوسائٹی نے اپنے جرنلز شروع کر دیے اپنے بلیٹنز شروع کر دیے تو وہ ایک ایک انڈیپینڈنٹ ایک سیلف اٹانمی اس نے اختیار کر لی لیکن بیشتر سائیکالوجسٹ جو تھے انہوں نے دونوں ہی آرگنائزیشنس کی اے پی اے کی ممبر شپ بھی برقرار رکھی انہوں نے امریکن سائیکولوجیکل سوسائٹی کی بھی ممبر شپ برقرار رکھی اور یہی کنڈیشن کسی حد تک ہمارے پاکستان میں بھی موجود ہے آج کل کہ ہماری ایک جو ہمارا مین ادارہ جو ہے آرگنائزیشن جو ہے وہ پی پی اے کراتی ہے P P A as said earlier is Pakistan psychological association P P اے کی امبریلا میں ساری سائیکالوجسٹ کمیونٹی آ جاتی ہے اور پھر اس میں انڈسٹریل سائیکالوجسٹ بھی ہیں اس میں اپلائڈ سائیکالوجسٹ بھی ہیں اس میں سوشل سائیکالوجسٹ بھی ہیں اس میں ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ بھی ہیں اس میں آرگنائزیشن اینڈ انڈسٹری کے سائیکالوجسٹ بھی ہیں سارے سارے کے ساری جو سائیکالوجسٹ کمیونٹی ہے وہ اس کی ممبر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نائنٹین ایٹی فائیو سے ایک اور سوسائٹی یا کمیونٹی جو بنی وہ اے پی اے وہ پی اے سی پی کہلاتی ہے یہ جو پی اے سی پی ہے یہ پیورلی وہ کمیونٹی ہے جس میں صرف کلینکل سائیکالوجسٹ اس کے ممبر ہیں اور اس کے جو ممبرشپ ہے وہ ان لوگوں کو کھولی گئی ہے جنہوں نے یا تو یہاں سے post masters diploma clinical psychology میں کیا ہوا ہے یا ان کی پی ایچ ڈی ہے کلینکل سائیکالوجی میں یا انہوں نے باہر سے ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کی ہو کلینکل سائیکالوجی میں تو یہ بیسکلی ان کے لیے کھولی گئی ہے آپ کو یہ جان کے بھی خوشی ہوگی کہ پی اے سی پی بھی اپنا ایک نیا جرنل شروع کرنا چاہ رہی ہے پی پی اے کا جرنل تو بڑے عرصے سے بڑے عرصے سے ہے لیکن پی اے سی پی بھی ایک ایک نیا جرنل کا آغاز کر رہی ہے ایک نیا نیوز لیٹر شروع کر رہی ہے اور ایک اور وہ نئے کوڈ آف ایتھکس بھی ایوالو کر رہی ہے تو یہ یہ اوور آل کچھ وہ باتیں تھیں وہ چیزیں تھیں جو کلینکل سائیکالوجسٹ نے اوور دا ایئرز ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور پریونشن کے حوالے سے کی تو اب میں ان تھوڑا سا بریفلی ان ان کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا تو کنکلوژن میں آئی تھنک جو دو چار چیزیں ذہن میں رکھنے والی ہیں وہ یہی ہیں کہ کلینکل سائیکالوجی جو ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کی کمیونٹی جو ہے یہ جو اس کی جو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ وہ ایک صدی سے زیادہ حصے میں ڈیوائڈ ہوئی ہوئی ہے اور بیشتر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ چھوٹے چھوٹے تجربوں کی بیسس پہ چھوٹے چھوٹے ریسرچز کی بیسس پہ جو چیزیں آگے آئیں اور وہ جو ریزلٹس تھے وہ جب پھر ان کو ریپلیکیٹ کیا گیا ان ریسرچز کو بار بار کیری آؤٹ کر کے چیزوں کو جب جب پروو کیا گیا ہائپوتھس کو جب پروو کیا گیا تو اس سے نئی اسٹریٹجیز نئی ٹیکنیکس نئے طریقہ کار علاج کے سامنے آئے اور پھر مختلف موڈیلٹیز تھراپی کی مختلف بیماریوں کے لیے ان وہ ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی آبسیشن کے لیے فیئرس کے لیے بیہیویئر تھراپی ڈیولپ ہوئی ڈپریشنس کے لیے کوگنیٹیو تھراپیز ڈیولپ ہوئی تو یہ بھی یہ بھی ایک بہت important I think landmark ہے کہ جس طرح جس طرح سیکٹری میں آپ کو یا جس طرح میڈیسن میں آپ کو مختلف کنڈیشنز کے لیے دوائیاں ملتی ہیں کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو لٹ سے کہ ٹائیفائڈ کے لیے آپ کو میڈیسن میں ملتی ہیں کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو فلو کے لیے آپ کو ملتی ہیں کچھ ایسی ہیں جو ٹیوبوکلوسس کے لیے آپ کو ملتی ہیں اسی طرح سائکیٹری میں بھی کچھ دوائیاں ایسی بنی جو ڈپریشنس کے لیے تھیں کچھ ایسی ایجاد ہوئیں جو ہائپر ایکٹیویٹی کے لیے تھیں کچھ ایسی ایجاد ہوئیں جو جو پیرانوائڈ تھنکنگ یا ہیلوسینیشنس کے لیے تھی اسی طرح سائیکو تھراپی میں جو فرائڈ کے زمانے میں تو پیورلی ٹاکنگ تھیراپی تھی اور جس میں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ کلائنٹ کو ایک صوفے پہ لٹا دیا جاتا تھا اس کو اس کو آنکھیں بند کر کے کہا جاتا تھا فری ایسوسیٹ کرو جو بھی چیزیں ذہن میں آتی ہیں ان کے بارے میں بات چیت کرو تو اس سے نکل کے جو موجودہ تھیراپی ہے وہ فیس ٹو فیس انکاؤنٹر کی شکل اس نے اختیار کر لی اس نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی جس میں کہ دو لوگ تھراپسٹ اور کلائنٹ آمنے سامنے بیٹھ کے علاج کا طریقہ کار انہوں نے اپلان لیا اور چیزوں کو ایکٹیولی ایکٹیو پروسیس میں کلائنٹ کو انگیج کیا جاتا جانا شروع ہو گیا تو یہ یہ جو ساری یہ جو یہ جو سب کچھ ہوا جہاں ہم آج ہیں کلینکل سائیکالوجی میں بلیو میں یہ کوئی چھوٹا یہ کوئی چھوٹا پروسیس نہیں تھا یہ ایک بہت لمبا پروسیس تھا اور اس اور اس پروسیس کے پیچھے بے شمار لوگوں کا کا ریسرچ تھا انوالو اس پروسیس کے پیچھے بے شمار لوگوں نے اپنی پوری پوری زندگیوں کے نچوڑ جو تھے ان کو سامنے لا کے کچھ ریویوز لکھے کچھ ایسی باتیں لکھی جس سے یہ فیلڈ جو ہے یہ آگے آیا اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پچھلے چالیس پچاس سال میں خاص طور پہ زیادہ تر خواتین جو ہے وہ بی اے لیول پہ ایم اے لیول پہ اور پی ایچ ڈی لیول پہ انہوں نے آنا شروع کیا تو آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ تقریباً اسی طرح کی پرپورشن بلکہ ہمارے پاکستان میں تو خواتین کی پرپورشن نفسیات کے فیلڈ میں کلینکل سائیکالوجی کے فیلڈ میں خاص طور پہ بہت ہی زیادہ ہے جب میں امریکہ کی بات کر رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ امریکہ میں تقریباً کوئی sixty four sixty five percent women ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈیز کی ہیں تو پاکستان میں اگر دیکھا جائے پی ایچ ڈیز کا نمبر تو شاید کم ہوگا لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے کہ کتنی کتنے لوگوں نے ایم اے کلینکل سائیکالوجی میں کیا ہے یا کتنے لوگوں نے ڈپلوما کلینکل سائیکالوجی میں کیا ہے یا کتنے لوگوں نے ماسٹرز ان کلینکل سائیکالوجی کیا ہے یا کتنے لوگوں نے P H D in clinical psychology کیا ہے تو بلیو می یہاں پہ ڈیفینیٹلی جو پرپورشن ہے جو پرسنٹیج ہے وہ سکسٹی فور پرسینٹ سے زیادہ ہے مجھے یاد ہے جب میں نے یہاں سے ماسٹرز کیا تھا تو ہم کچھ چونتیس پینتیس اسٹوڈنٹس تھے جس میں سے پانچ چھ لڑکے تھے باقی سب لڑکیاں تھیں آج کل جب میں ٹریننگ پروگرامس کو پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں تو وہاں پہ ابھی بھی یہی ریشو ہے بلکہ اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پندرہ میں سے ایک دو لڑکے ہوتے ہیں اور بارہ تیرہ خواتین ہوتی ہیں تو آئی وڈ سے آن دا بیسز آف دس کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ یہ پاکستان میں خواتین میں یہ بہت مقبول ہے اور بہت پاپولر ہے تو آپ میں سے جو اسٹوڈینٹس خواتین ہیں I am sure you be happy to know کہ دس ڈیفینیٹلی از اے فیلڈ جس میں آپ آ سکتے ہیں and and those of you are boys man I think آپ بھی اس فیلڈ میں آئیں کیونکہ اگر اگر بیس میں سے دو تین لڑکے ہوتے ہیں تو this is a very small percentage ہمیں ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے میل سائیکالوجسٹ کی ایک واقعی میل سائیکالوجسٹ کی بہت کمی ہے اور اس کمی کو آپ لوگ ڈیفینیٹلی پورا کر سکتے ہیں تو میں اس ایک اچھے نوٹ کے ساتھ ایک اچھی مستق ایک اچھا مستقبل آپ کو جو جس کی میں نے بات کی ہے اس کے ساتھ میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں خدا حافظ